لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد فی آخری کلامنا کا قابل احترام معزز علماء کرام سامین نظام اللہ تعالیٰ کا بھی انتہا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں اپنے دین کی نسبت سے جمع کروایا اللہ تعالی ہمارے جمع ہونے کو کہنے کو سننے کو قبول فرمائے دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے معذر صابین کے رام اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں چاہتے نہ چاہتے ہوئے اپنے محبوب سرور قدین دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہم سے پوچھا نہیں تھا کہ آپ کو کون سی قوم میں جانا ہے کون سی امت میں جانا ہے کون سے ملک میں جانا ہے پوچھا ہوتا اختیار دیا ہوتا خدا جانے کتنے مسلمان یہ کہتے ہمیں آقا کا چہرہ پسند نہیں ہے ہمیں آقا کی سیرت پسند نہیں ہے آقا کا لباس پسند نہیں ہے آقا کی ازواج متحرات کے طور طریقے پسند نہیں ہیں آقا کا گھرانہ پسند نہیں ہے آقا کا ظاہر بھی پسند نہیں آقا کا باطن بھی پسند نہیں بھی بات غلط ہے جو چہرے داڑھی منڈے ہیں کیا وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں اے آقا آپ کا چہرہ ہمیں پسند نہیں ہمیں زانیوں کے چہرے حرامیوں کے چہرے شرابیوں کے چہرے فلم میں کام کرنے والے ایکٹرز کے چہرے پسند ہیں آقا آپ کا چہرہ ہمیں پسند نہیں اور جن کے لباس یہود و نسارا کے ہیں امریکی تہذیب و تمدن جن کے لباس میں جھلکتا ہے فلموں میں کام کرنے والے زانیوں کی جھلک جن کے لباس میں دکھائی دیتی ہے کہ عورتیں بے پردہ ہیں کیا وہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کے دوپٹے کو آگ نہیں لگا رہی ہے کیا اما خدیجت القبرا رضی اللہ عنہ حضرت زینب اور ازواج متحرات کے پردے کو وہ پیروں تلے نہیں روز رہے ان کے گھروں میں گانے بجانے کی آواز آ رہی ہے ٹی وی چل رہی ہے اینٹینا لگا ہوا ہے کیبل کنیکشن ہے یہ آقا کے گھرانے کا مذاق نہیں ہے آقا رات رات بھر آپ تلاوت کرو نماز پڑھو سجدے میں جائیے ذکر کیجیے امت کے لیے دعائیں کیجیے ہم رنڈیوں کا ناچ دیکھتے رہیں گے ہم پایشا عورتوں کے جسم کو دیکھ کر اپنی دل کی بھڑاس کو نکالیں گے اور دل کی خواہش کو پورا کریں گے یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہوا اللہ کا احسان ہوا کہ اللہ تبارک تارا نے ہاں دیکھو اسے ڈسکنیکٹ کر ڈالو خالی اسے دو آواز صحیح آتی ہے تکلیف ہوتی تکلیف مت دو بہت بڑا اللہ نے کرم کیا احسان کیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بغیر پوچھے کہ آقا کی امت میں ہمارا شمار فرما دیا الیکشن ہوتا ہر پانچ سال میں اور اس میں کھانے لگے ہوئے ہوتے یہودی خانہ عیسائی خانہ سکھوں کا خانہ فلمی خانہ حرامیوں کا خانہ زانیوں کا خانہ شرابیوں کا خانہ آنکھ بند کر کر مسلمان ٹھپا لگاتا فلموں میں کام کرنے والے کے خانے کو بتائیے یہ جھوٹ ہے کتنے چہرے آخا کے چہرے سے ملتے ہیں کتنے لباس آخا کے لباس سے ملتے ہیں کیوں ٹھٹا کرتے ہو اسلام کا کیا مذاق کرتے ہو کس نے تمہیں مجبور کیا کلیما پڑھنے پر آنا ہے آ جاؤ جانا ہے چلے جاؤ اسلام میرا اللہ میرے محبوب تمہارے محتاج نہیں ہے کیا ملتا ہے چہرے کی بے ادبی کر کر گستاخی کر کر کیا ملتا ہے تمہیں اسلام کا مذاق کر کر کیا ملتا ہے تمہیں قرآن کی توہین کر کر تمہاری بیویوں نے تمہیں اوارڈ دیا محبت کا امریکہ نے تمہیں میڈل دیا اسرائیل نے تمہیں ویزا دیا سو مرتبہ عمرے کو جا سکتے ہو آ سکتے ہو میرا اللہ تمہیں بلا رہا ہے میرے محبوب کے روزے کے پاس جا سکتے ہو امریکہ کو جاؤ کپڑے اتار کر مادرزات برہنا کر کر تمہارے پیشاب کی جگہ کو مسل کر انٹرویو لیا جاتا ہے کہ کہیں یہ دہشت گرد تو نہیں جا رہا ان کے کتوں کو نہلانے کے لیے جاؤ ان کے شراب کے جوتے برتن دھونے کے لیے جاؤ امریکہ تھوک رہا ہے مسلمان دہشت گرد داڑی والا دہشت گرد اور چاٹ رہا ہے مسلمان امریکہ کی چہرہ بنا رہا ہے امریکہ کا امریکہ تھوک رہا ہے ایسے ایئرپورٹ کے اندر اسکینر رکھا ہے کیمرہ رکھا ہے کہ خاص طور سے مسلمان اگر جاتا ہے تو بالکل مادر صاحب برہنا وہ یہودی کتا مسلمان کو دیکھتا ہے تحجد گزار کو دیکھتا ہے عائشہ نام رکھنے والی لڑکی کو دیکھتا ہے سمیا نام رکھنے والی عورت کو دیکھتا ہے اور یہ حرام زادہ مسلمان پوجا امریکہ کی کر رہا ہے میرے آقا اپنے روزے پر بلاتے ہیں اپنی ریاض الجنہ میں بلاتے ہیں اپنی مسجد میں بلاتے ہیں اپنے بقی میں بلاتے ہیں اپنی وہ سرزمین جہاں اللہ کا قرآن اترا کرتا تھا جبریل امین آیا کرتے تھے جایا کرتے تھے دس مرتبہ جائیے عمرے کے لیے کوئی منع کرے گا کوئی آپ کو ننگا کرے گا کوئی پوچھ تاچھ ہوگی جو بلا رہا ہے اس کو دھتکار رہے ہیں نہیں تیرا چہرہ پسند نہیں تیرا لباس پسند نہیں تیرا کلچر پسند نہیں تیری تہذیب پسند نہیں تیری معاشرت پسند نہیں تیرا کھانے پینے کا طریقہ پسند نہیں پیسہ آیا دولت آئی حرام زادگی آئی کہ سب سے پہلے گھر کا طریقہ امریکہ کے طور طریقوں پر گھر بنے گا خوبصورت بچہ پیدا ہوا گورا بچہ پیدا ہوا باپ سے پوچھا کیا بنائیں گے کہا ڈاکٹر بنائیں گے انجینئر بنائیں گے ہونہار لگتا ہے چالاک لگتا ہے ہوشیار لگتا ہے آم سے معذور بچہ پیدا ہوا لمڑا بچہ پیدا ہوا لولا بچہ پیدا ہوا باپ کی آنکھوں میں آنسو ہے دعا کیجئے بچے کو میں دین کا دائی بناؤں گا ملا بناؤں گا حرام قربانی تیری قبول نہیں معذور جانور کی اندھے جانور کی قربانی نہیں دے سکتا لنگڑے جانور کی قربانی نہیں دے سکتا معذور بچہ پیدا ہوا تو دین کے لیے اور خوبصورت بچہ پیدا ہوا امریکہ کے یہود و نصارہ کے برتن دھونے کے لیے منہ بھر کر کہتا ہے صاحب میرا بچہ امریکہ میں ڈالر کما رہا ہے برطانیہ میں ہے اور مولانا صاحب کے پاس گیا حضرت دعا کیجئے بچہ پاگل سا ہو رہا ہے کیا ہوا اس عمر میں کالج کے زمانے میں داڑھی رکھ رہا ہے اماما پہن رہا ہے ارے کس نے تجھے مجبور کیا سلیمان نام رکھنے پر عیسا موسا نام رکھنے پر احمد محمد نام رکھنے پر سیکولر ملک ہے صبح میں کوئی عیسائی شام میں ہندو کل سکھ یہودی نسارا اور رام کا پجاری لکشمن کون منا کر ہندوستان میں کوئی منع کرتا ہے سیکولر ملک ہے جمہوری ملک ہے کوئی منع نہیں کرتا کیوں مجبور کس نے تجھے مجبور کیا اسلام میں آئے بھی اور داڑھی بھی منڈائے اسلام میں آئے بھی اور سود بھی لیے اسلام میں آئے بھی رشوت بھی لے اسلام میں آئے بھی جوروں کی غلامی کرے اسلام میں آئے بھی اولاد کی پوجا کرے اسلام میں آئے بھی و دولت کی پوجا کرے اسلام میں آئے بھی نماز کو چھوڑے اسلام کو آئے اسلام میں آئے بھی بازار کو آباد کرے مسجد کو ویران کرے اس پہ مجبور کیا کام ڈنڈا لے کر لٹ لے کر دوڑا تیرے خواب میں ملا عمر آئے تھے اسامہ آئے طالبان آئے تھے کون آئے تھے کس نے مجبور کیا ضرورت کیا تھی ضرورت کیا تھی خطہ کرانے کی ضرورت کیا تھی مسجد سے دفتر نکال لینے کی کس نے مجبور کیا جب میرے آقا کا چہرہ پسند نہیں لباس پسند نہیں کیریکٹر پسند نہیں سیرت پسند نہیں گھرانہ پسند نہیں آپ کا طور طریقہ پسند نہیں کون مجبور کر رہا ہے تجھے کیا ملتا ہے تجھے کیا کوئی اقبا بن ابھی مویت پیدا ہو گیا جو آج آقا کے چہرے پر تھوکے گا داڑھی منانے والوں یہ آقا کے چہرے پر اقبا بن ابھی مویت بن کر تھوکنے کی طرح ہے یہ امت آسانی سے نہیں بنی ہے بڑی مشکلوں سے یہ امت بنی ہے تم سمجھتے ہو میرے باپ نے لائن مارا محبت کی کالج کے زمانے میں گرل فرینڈ سے ماں شکا ہوا نسخہ قرار پایا اور ایک اور امتی کا اضافہ ہو گیا یہ تمہاری سوچ ہے یہ تمہاری سوچ ہے ایک ایک امتی کے لیے ایک ایک فرد کے لیے میرے آقا کتنا تڑپے ہیں تمہیں پتا ہے نہار پیٹ سوا لاکھ پیغمبروں کی سنت اپنے چہرے سے نکال کر پیشاب کی نالی میں ڈال دیتے ہو کیا تمہیں احساس ہے کہ اس طرح جب تمہارے کلے پر لگتا ہے تمہارے چہرے پر چلتا ہے تمہارے چہرے پر نہیں چلتا میرے آقا کے دل پر چلتا ہے کیا کوئی قاتل پیدا ہو گیا مسلمانوں کوئی خونی پیدا ہو گیا کتنا تڑپا تھا کتنا روئے تھے آقا کوئی نماز کو چھوڑتا ہے آقا نے کیا فرمایا قرت آئینی فصلا نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک کیا مطلب آپ کے تین لڑکے ہیں ایک لڑکی ہے آپ کا دوست کئی سالوں سے بچھڑا ہوا تھا وہ آیا نے کہا کہ جناب آپ کے کتنے بچے آپ نے کہا یہ تین لڑکے ہیں یہ میری لاڈیلی گڑیا ہے یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تین بچوں کو تھپڑ مارے اتنا برا نہیں لگتا لیکن جب اس بچی کو کوئی مارتا ہے کوئی ستاتا ہے تو باپ بچل جاتا ہے تڑپ جاتا ہے کہ اور کہتا ہے کس نے میرے جگر گوشے کو تکلیف دی کس نے میرے کلیجے کو چبایا روزہ بھی عبادت زکات بھی عبادت حج بھی عبادت مسجد کی تعمیر عبادت اللہ کے راستے میں نکلنا عبادت دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینا عبادت چندہ دینا عبادت مولوی بننا عبادت مفتی بننا عبادت کلام پاک کی چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ آیتیں ان پر عمل کرنا عبادت بخاری کی روایتوں پر عمل کرنا عبادت ابو داؤد کی روایتوں پر عمل کرنا عبادت مسلم کی روایتوں پر عمل کرنا عبادت کتاب المغازی عبادت کتاب الجہاد عبادت لیکن آقا نے فرمایا قرت و آئینی فلاح نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے مسلمان میں کہتا ہوں اگر تجھے داڑھی رکھنے کا ارادہ نہیں ہے نماز پڑھنے کا ارادہ نہیں ہے دیکھ تیری سلامتی اسی میں ہے تیری عزت اسی میں ہے تیری کامیابی اسی میں ہے میں کہتا ہوں لکھ کر رکھ لے میرے رب کی و جلالت کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں یقین کے ساتھ لا سپریم کورٹ کا اگریمنٹ پیپر لا سپریم کورٹ کے جج کو بلا کر لا دیکھ آقا کی چہرے کی مخالفت کرے گا نماز کو جو چھوڑتا ہے وہ ایسے جیسے کسی نے سلاخ کو گرم کیا آگ میں تپایا اور آقا کی آنکھوں کے اندر اس کو چبائے نہیں مانگ لے موت اے لو بے نمازی کی زندگی سے مجھے کتے کی موت دے دے اس میں تیری سلامتی ہے اے لو داڑی مڈی زندگی سے مجھے گدھے کی موت دے دے مگر داڑی مڈی زندگی نہ دے مجھے بے نوازی زندگی نہ دے دیکھ اللہ کو گالی دے لے اللہ سے لڑائی کر لے اللہ سے حجت کر لے اللہ رحمان ہے اللہ رحیم ہے اللہ کریم ہے اللہ بخشنے والا ہے لکھ کر رکھ لے لکھ کر رکھ لے اگر آقا کے دل کو دکھائے گا اللہ تیری زندگی کو کتے سے بدتر بنا دے گا مسلمان ہونا ہے نماز پڑھ مسلمان ہونا ہے آقا کے طریقے کو اپنا مسلمان ہونا ہے آقا کے چہرے کو اپنا آقا کے طریقے کو چھوڑے گا دنیا بھر کی دولت میرے اللہ کی قسم تیری زندگی میں راحت نہیں لا سکتی فجر اٹھ نہیں سکتا تاجد کو اٹھ نہیں سکتا ساڑھے سات بجے بڑی تیز رفتاری کے ساتھ جا رہا ہے کہاں جا رہا ہے بیوی کے پیشاب کو ٹیسٹ کرنے لیا جا رہا ہے اللہ کے گھر آ کر سجدوں کی لذت سے آشنا نہیں ہوگا اللہ کے گھر آ کر اللہ کے قرآن کو نہیں سنے گا میرے اللہ نے کہا کہ اب میں تجھے ذمہ داری دیتا ہوں ڈیوٹی دیتا ہوں پیشہ پاخانہ اٹھانے کی جاتے نہیں جاتے یہ اچھا ہے یا عزت کا سجدہ اللہ کے دربار میں کرنا اچھا ہے کیوں کیا ملتا ہے اسرائیل کم ہے جو آقا کی توہین کر رہا ہے ڈنمارک کا کارٹون بنانے والا کم تھا آقا کی توہین کرنے میں کیا ملتا ہے بتا آج تیرا میرا فیصلہ ہوگا آج حق و باطل کا انصاف ہوگا آج جنت اور جہنم کی راہیں واضح ہوگی بتا تجھے ملا کیا میرے آقا کے چہرے کی مخالفت کر کر تجھے ملا کیا میرے آقا کے آنکھوں میں سلام داخل کر کے دل کو دکا کر ملا کیا جن کی نقالی میں تو پوجا جن کی نقالی کر کر پوجا کر رہا ہے وہ تجھے تھوک رہے ہیں ملک سے نکال رہے ہیں تجھے دہشت گرد کہہ رہے ہیں اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر کھلا رہے تھے کبھی آپ گھوڑا بن جاتے اس پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھا لیتے چلتے یہ معاملہ چل رہا تھا جبریل امین علیہ سلاۃ وسلام اللہ کا پیغام لے کر آئے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دو چیزوں میں سے ایک چیز کا اختیار دیا جاتا ہے اگر امت کو لیں گے اس نور نظر آپ کے جگر گوشے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک جس کے بارے میں آپ نے فرمایا حسین و منی وانا من حسین میرے جسم کا ٹکڑا ہے ایک صحابی آئے فرمایا کہ حسین آپ نے نصیب کیا کہ آپ کو ایسی سواری ملی آقا نے فرمایا یہ نہ کہو کہو کہ سوار تو کتنا خوش نصیب ہے کہ حسین کو اٹھا رہا ہے کتنا اونچا مقام سیدہ شبابی آہلی جنتی الحسن والحسین حسین یہ کہے بغیر جمعہ کا خطبہ نہیں ہوتا جنت کے جوانوں کے سردار ہیں حضرت حسن اور حضرت حسین فرمایا امت چاہیے بلال چاہیے سمیہ چاہیے زینب چاہیے رقیہ چاہیے اور آپ کو عمر چاہیے صدیق و فاروق چاہیے طلحہ زبیر چاہیے یا یہ کہ آپ کو حسین چاہیے کوئی ہم سے پوچھے مسجد چاہیے یا بچہ چاہیے ہم کہیں گے کہ سو مسجدیں شہید ہو سکتی ہم بچے کو نہیں دیں گے ہم اپنے دکان کو نہیں دیں گے ہندوستان کے اندر کتنے قبرستانوں پر مسلمانوں نے قبضہ کیا ہوا ہے کتنی مسجدوں کی پراپرٹی پر مسلمانوں نے قبضہ کیا ہوا ہے مردوں کے مال کو نہیں چھوڑ رہے مردوں کی زمین کو نہیں چھوڑ رہا ہے فرمایا کہ جب ماجرا کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ حسین کو لیں گے تو امت تباہ برباد ہو جائے گی اگر آپ امت کو لیں گے حضرت حسین کو کربلا کی سرزمین کے اندر شہید ہونا پڑے گا فرمایا اللہ سو حسین کو تو لے لے میری امت کو برباد نہ کرنا آج کے دن کے لیے ارے داڑھی بنانے والوں سنت کی توہین کرنے والوں میرے آقا کے چہرے پر تھوکنے والوں آنکھ میں سلاخ چبانے والوں ہمارے لیے حسین کو قربان کر دیا حسن کو قربان کر دیا پیٹ پر پتھر باندھے رات رات روتے رہے تڑپتے رہے بلکتے رہے دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت آیا حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے ملک الماؤ اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے مجھے بھیجا ہے کہ میں آپ کی روح کو ایسے نکالوں جیسے گلاب سے خوشبو نکلتی ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے وارننگ دی ملک الموت کو اے اسرائیل یہ عام آدمی نہیں عام پیغمبر نہیں یہ امام الانبیاء ہیں یہ سید الانبیاء ہیں یہ سید الانس ہیں یہ سید الجن ہیں یہ ساقی کوثر ہیں یہ شافی محسر ہیں یہ امام الاولین ہیں یہ امام الاخرین ہیں خبردار بے ادبی ہوگی گستاخی ہوگی تو تمہیں جہنم میں داخل کر دیا جائے گا ملک الموت کو معافی نہیں ملی بے ادبی کرو گے جہنم میں جاؤ گے روح نکالنے کی ضرور ذمہ داری ہے لیکن روح نکالنے میں میرے محبوب کو تکلیف ہوگی میرے محبوب کی گستاخی ہوگی بے ادبی ہوگی یاد رکھو اسرائیل کا آزادی کا ابلیس کا جو انجام ہوا وہ آپ کا انجام ہوگا بہت سوچ سمجھ کر کام کر رہا ہوں الموت کو معافی نہیں ملی اور داڑھی مڈا کر تجھے معافی مل جائے گی سو کھا کر تجھے معافی مل جائے گی نماز چھوڑ کر تجھے معافی مل جائے گی ماں باپ کی نافرمانی کر کر تجھے معافی مل جائے گی جوڑوں کی غلامی کر کر تجھے معافی مل جائے گی انگریزوں کے طور طریقے اپنا کر عیسائیوں کی تہذیب کو گلے لگا کر تجھے معافی ملے گی تیرا مقام ملک الموت سے بڑا کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو میں کہتا ہوں ماننا ہے سو فیصد مان لے نکل جانا ہے نکل جا میرا رب تیرے سجدوں کا محتاج نہیں میرے محبوب تیرے درود کے محتاج نہیں تو نہیں پڑے گا میرا اللہ زمین کے کنکروں سے ابو جہل کے سامنے کلمہ پڑھوانے والا میرا اللہ شجرے کو درخت کو زمین سے اکھاڑ کر آپ کے پاس لا کر السلام وسلام علی کا یا رسول اللہ والا میرا رب مکے کے وہ پہاڑ اور وہ پتھر حضرت علی فرماتے ہیں میں جانتا ہوں کہ آقا کو نبوت ملنے سے پہلے سلام کیا کرتے تھے ضرورت نہیں ہے تو اگر نکل جائے گا ضرورت نہیں کہ مسجد ویران ہو جائے گی اسلام خالی ہو جائے گا ماننا ہے مان لے عزت کا راستہ ہے سلامتی کا راستہ ہے سر بلندی کا راستہ ہے امن کا راستہ ہے سکون کا راستہ ہے نہ ماننا جتنے کنکر اتنے شنکر یا بی ایچ پی والے خوش ہو جائیں گے بی جے پی والے خوش ہو جائیں گے چلو آج اتنے مسلمان ہندو ہو گئے آج ہندو دھرم کو اتنے لوگوں نے قبول کر ماننا ہے مان لے نہیں ماننا چھوڑ دے کیا ملتا ہے بتا مجھے چیٹی لکھ کر بھیجنا میں نے چہرہ منڈایا ڈاکٹروں نے لکھا یہ جو داڑھی کے بال ہیں ان کا تعلق سیکس سے ہے شہوت سے ہے جو داڑھی منڈاتا ہے اللہ اس کی قوت مردانیت کو ختم کر دیتا ہے سورج کے غروب ہونے کے بعد حکیم کے پاس جاتا ہے کہ مجھے میری بیوی کے لائق کوئی حلوہ دے دو ڈاکٹر کا سہارا لیتا ہے دنیا کا بھی نقصان آخرت کا بھی نقصان میدان محشر میں جب سورج ایک نیزے کے قریب ہوگا کوئی سایہ نہ ہوگا اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی پانی نہیں ہوگا حوض کوسر کے علاوہ نفسی نفسی کی حالت ہوگی ہم یا وسلام حضرت آدم علیہ السلام حضرت نو علیہ السلام حضرت عیسیٰ حضرت تمام کہہ دیں گے صاحب معاف کیجیے گا معاف کیجیے گا ہم آپ کے بارے میں کچھ سفارش نہیں کر سکتے کچھ شفاعت نہیں کر سکتے جس بیوی کو خوش کرنے کے لیے جس فلم میں کام کرنے والے ایکٹر کی نقالی تو نے کی قیامت کے دن وہ بھی جہنم میں جائے گا اور حدیث میں آتا ہے زنا کرنے والے کا اللہ قیامت میں انجام یہ دے گا کہ اس کی شرمگاہ کو اس کے منہ پر اللہ لٹکا دیں گے اتنی سڑی بدبو آئے گی اتنی گندی راز آئے گی اس میں کہ جہنمی اس سے پناہ مانگے گے اے رب کائنات یہ کون سا منہوس زانی آ گیا کہ پہلے ہی جہنم کی گرمی اور تبش اور بدبو ستا رہی ہے اوپر سے اس زانی کے منہ سے منہ پر جو شرمگاہ ہے اور جو رال ٹپک رہی ہے جو گندا مواد پیٹ لہو نکل رہا ہے اے رب کائنات اس سے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے اور حدیث میں آقا فرماتے ہیں من تشبہ فہو تشبدہ جو مسلمان کسی کی نقالی کرے گا یہ فلم میں کام کرنے والے زانی کی نقالی کرے گا قیامت کے دن اس زانی کے منہ پر شرمگاہ ہوگی اور اس کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں ہوگا وہ کہے گا تیرے آخا تجھے کہتے تھے میرا چہرہ بناؤ میرا لباس اپناؤ میری تہذیب اپناؤ میرا کیریکٹر اپناؤ میری سیرت کو اپناؤ میرے طریقے پر چلو اسی میں نجات ہے پکڑ پکڑ کر یہ لمبو یہ گڈو یہ ٹھینگا یہ سب کچھ پکڑ کر تمہیں جہنم میں لے جائیں گے اب فیشن یاد کرنا ماڈرن زندگی یاد کرنا یہ کچے کپڑے رنڈیوں کے جو اپنی ماں کو پہناتے ہو اپنی بیوی کو پہناتے ہو اپنی لڑکیوں کو پہناتے ہو قیامت کے دن ان کا حشر ان رنڈیوں کے ساتھ ہوگا جو رنڈیاں دنیا میں ہر رات ایک دوسرے مرد کے ساتھ اپنی راتوں کو گزارا کرتے تھے ان کے منہ پر شرمگاہ ہوگی ان سے رال ٹپکے گی آپ کہیں گے بیگم صاحبہ آپ ادھر جا رہے جا رہی ہیں ہاں آپ نے مجھے دنیا میں اس رنڈی کا لباس پہنایا تھا فاطمہ کا دوپٹہ نہیں دیا تھا خوتےجہ کی حیا نہیں دی تھی عائشہ کی چادر نہیں دی تھی تم نے یہ دیا تھا میں تو جا رہی ہوں جہاں پر آپ کو بھی لے کر جاؤں گی دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد بیٹی جائے گی آقا نے فرمایا جس کی ایک بیٹی ہوئی جس کی تین بیٹیاں جس کی دو بیٹیاں جس کی ایک بیٹی حتیٰ کے صحابی نے پوچھا اگر کسی کی بیٹی کا عمل وضع ہو جائے فرمایا کہ وہ بھی ماں باپ کو جنت میں لے جائے گی لیکن اس جنتی سرمایہ کو آج مسلمان عیسائی کانوٹوں کے اندر داخل کر کر اسکٹ پہنا رہا ہے گاڑی میں بیٹھ کر جاتا ہے ٹو ویلر کے اندر سامنے سے ہوا آتی ہے اسکٹ اڑتا ہے شرمگاہ کو گلی کا کتا بھی دیکھتا ہے چمار بھی دیکھتا ہے وہ بیٹی جو جنت کا سر حدیث نہیں ہے نہیں سنا ہم نے کہ جس نے جس کے گھر تین لڑکیاں پیدا ہوئی پرورش کی شادی کی اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور اس کو جنت میں اس طریقے سے کہا تعین یہ بیچ کی انگلی اور شہادت کی انگلی فرمایا اس طریقے سے رکھیں گے صحابی نے پوچھا اگر دو فرمایا کہ دو کے لیے بشارت قربان ہو صحابی کے لیے کہا ایک کہا ایک کے لیے بھی خوشخبری کسی نے اور آگے چل کر پوچھا کہ بیوی کے حمل تھا پتا چلا لڑکی کا حمل ہے لیکن طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے بوجھ اٹھانے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے گرایا نہیں خود حمل گر گیا قربان جائے میرے آقا نے فرمایا وہ گرا ہوا حمل بھی ماں باپ کو جنت میں پہنچائے گا میرے محبوب نے بیٹی کو جنت میں جانے کا ذریعہ بنایا اب نیل پالش سور کی چربی ملی ہوئی ہوٹوں کی لپسٹک سور کی چربی پگلی ہوئی اب گئی شادی کے اندر کیسے گئی دوپٹا اوڑھ کر برقع اوڑھ کر حیا کا دامن نہیں فل میک اپ کر کر تاکہ گلی کے کتوں کو کہیں اور شادی کے محفل کے زانیوں کو کہے کہ تم اگر آم کا زنا کرنا چاہو تو میرا سینا حاضر ہے تم دل کا زنا کرنا چاہو میرا چہرہ حاضر ہے کیا مطلب ہے کیوں میک اپ کیا جا رہا ہے کیوں پھول لگایا جا رہا ہے کیوں اسپرے لگایا جا رہا ہے نیل پالش کیوں لگائی جا رہی ہے لالی لپسٹک کیوں لگائی جا رہی ہے ابھی نیل پالش لگی لالی لگی اور پورے اطبا سائنسدانوں کا اتفاق انسان کا جو جسم کا ٹمپریچر ہے گرمی سینتیس ڈگری ہے تھرٹی سیون اور جو جانور حلال ہے بکرا حلال مرغی حلال گائے حلال بھینس حلال اونٹ حلال ان کے جسم کی جو گرمی ہے وہ سینتیس سے کم ہے تو مطلب کیا ہوا وہ گوشت اگر ہمارے جسم میں جاتا ہے تو سینتیس ڈگری گرمی اس گوشت کو میٹ کر دیتا ہے پگھلا دیتا ہے چربی بھی جائے پگھلا دیتا ہے سور حرام اس لیے کہ سور کے جسم کی جو گرمی ہے وہ چالیس سے اوپر ہے انسان اگر استعمال کرتا ہے تو سینتیس ڈگری گرمی چالیس ڈگری کو نہیں پگلا سکتی وہ ایسے ہی باقی رہ جاتی ہے تو اس لیے نیل پالش کے اندر بکرے کی چربی نہیں اون کی چربی نہیں گائے کی چربی نہیں بیل کیوں اس چربی کو آپ ہتھیلی میں رکھیے کچھ دیر میں آپ کی ہتھیلی کی گرمی اس چربی کو پگلا دے گی سور کی چربی کو رکھیے جوم کا تو گویا فریزر کے اندر فریج کے اندر آپ نے آئس رکھا ہے ٹماٹر رکھا ہے وہ چربی یوں ہی رہتی ہے تو نیل پالش کو باقی رکھنے کے لیے لپسٹک کو باقی رکھنے کے لیے اس میں سور کی چربی ملائی جاتی ہے کھانے کا جو ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ چالیس ڈگری کے آس پاس ہوتا ہے وہ سور کی چربی کو پگلا سکتا ہے تمہ تم اپنی عائشہ نام کی بیٹی کو سمیا نام کی بیٹی کو قطح نام کی بیوی کو شادی کی محفل میں یہ سور کی چربی ملی ہوئی نیل پالش اور لپسٹک لے کر جاتی جاتے ہیں اور وہ اپنی انگلیوں کو جب بریانی کے اندر اور گرم کھانے میں داخل کرتی ہے تو چونکہ یہ چالیس ڈگری ہے وہ بیالیس ڈگری کا کھانا گرم ہوتا ہے تو وہ کھانا اس سور کی چربی کو پگھلا دیتا ہے اور جب تمہاری بیوی تمہاری بیٹی بسم اللہ ہی برکت اللہ کہہ کر کھاتی ہے تو پہلے نوالے میں سور کی چربی اپنے پیٹ میں داخل کر مانو میرے آقا کے طریقے میں نجات ہوں میرے آقا کے طریقے میں کامیابی ہے دنیا کا کوئی کاسمیٹک دنیا کا کوئی فیر اینڈ لوری دنیا کا کوئی صابن دنیا کا کوئی شیمپو دنیا کا کوئی میک اپ کا سامان آؤ میں پردیسی ہوں میں مسافر ہوں تمہارے علاقے میں آؤ میری جان حاضر ہے اگر بات غلط ہو یہ سینہ کھلا ہے آخا کی سنت کے لیے گولی چلا دینا اگر ہار جاؤ یہی قبرستان میں دفن کر دینا پوری دنیا کی کاسمیٹک پوری دنیا کے بیوٹی پارلر لے آؤ اور تحجد کے وقت اپنی بیگم کے دو سجدے کراؤ مقابلہ کراؤ ان سجدوں میں حسن زیادہ ہے یا دنیا کے کاسمیٹک کے اندر خوبصورت یہ زیادہ ہے آؤ یہ جھوٹ بات نہیں یہ ڈائلگ نہیں کہ مخرر ہے چیخ کر کہہ رہا ہے میں اللہ کی قسم کھا کر ممبر رسول پر میں چیلنج دیتا ہوں دو سجدوں میں کالی کلوٹی بیوی کے چہرے پر جو حسن آئے گا جو نکھار آئے گا تحجد کے دو سجدے میں امریکہ کے پورے قیمتی سامان منگا لو اور ایک عورت کو اس سے مزین کرو اور دو سجدے کرا کر مقابلہ کراؤ دیکھو حسن کس کا زیادہ آتا ہے کون تھے بلال حمشی کون سے ملک سے آئے تھے کیا رنگ تھا آپ کا کیا کلر تھا بے شرابیوں کی نقل کرتا سور کھانے والوں کی کتا کھانے والوں کی زنا کرنے والوں کی تھوڑے لانت ہے توبہ کر لے توبہ کر لے ہاں میرے محبوب کے چہرے میں کیا کمی ہے تو نے چہرے کا ہولیا بگاڑ دیا بتا میں تجھے اللہ رسول کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں تیری ماں کے اجبت کا واسطہ دے کر تیرے باپ کی شفقت کا واسطہ دے کر داڑھی مڈانے والے میرے محبوب کے چہرے میں کیا کمی تھی میرے اللہ نے کائنات کے حسن کو پیدا کیا جنت کو پیدا کیا قسم کھائی محبوب کے چہرے تعبیر کیا وہ شمسی وضوہا و الخمر سورج کی قسم جب وہ طلوع ہو جائے چاند کی قسم علماء مفسرین فرماتے ہیں ایک ظاہری سورج کی قسم کھائی اور ایک محبوب کے چہرے کو کنایا کیا اشارے سے بتایا کہ محبوب تمہارے چہرے کے سامنے سورج چاند بھی بے روشن ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے مجھے سینہ پرونا ہوتا دن بھر کوشش کرتی میں سوئی کے اندر تاگا ڈالوں نہیں ڈالا جاتا رات میں میرے محبوب میرے گھر میں آتے میرے دولت کدے میں آتے میرے حجرے میں آتے فرمایا للا شمسن ولی آفا شمسن وشمسی تتلو بادل اشا میرے دنیا والوں کا ایک سورج ہے اور میرا ایک سورج ہے دنیا والوں کا سورج صبح صادق کے بعد طلوع آفتاب کے وقت آتا ہے اور میرا سورج رات میں میرے گھر میں آتا ہے اور جب وہ سورج آ جاتا ہے تو سارے اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں اما فرماتی ہیں دن بھر کے اس سورج کی روشنی میں میں سوئی میں تازہ نہیں پرو سکتی تھی میرے آقا کے آنے کے بعد جس میں اتھر سے نکلنے والی روشنی سے میں سوئی کے ناکے کو پہچان لیتی تھی اور تابا ڈالتی حریرا رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سہن میں میرے آقا میرے محبوب بیٹھے ہوئے تھے اللہ کا واسطہ داڑھی بنانے والے اللہ کا واسطہ کعبے کی حرمت کا واسطہ میری مان بہت زلیل ہوگا بہت رسوا ہوگا تو تجھے دنیا والے کبھی کی تھوک چکے ہیں تجھے امریکہ کبھی کی دھتکار چکا ہے تجھے برطانیہ نوکری نہیں دے گا تجھے اسرائیل فوج میں داخل نہیں کرے گا میری بات میری بات فرماتے ہیں بو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ سہنے مسجد نبوی میں آقا تشریف فربات ہے چودھویں کا چاند پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میرے آقا کی ابک میرے آقا کا جمال میرے آقا کا مجھے متحیر کر گیا کبھی چاند کی طرف دیکھتا کبھی چہرے انور کی طرف دیکھتا پھر فرماتے ہیں قسم کھا کر چاند میں تو عیب نظر آیا چاند سے زیادہ اجلا آپ کا چہرہ نظر آیا تجھے یہ چہرے میں عیب نظر آیا اگر تیری بیوی ناپسند کرتی ہے سو طلاق کے جوتے مار دے جو میرے آقا کے چہرے سے نفرت کرے وہ بیوی بیوی نہیں وہ ابو لہب کی عورت ہے ہما نسل حقت فی جی رہا ہم لوگ بھی مسد ہے وہ ضرورت نہیں نوکری نہیں ملتی کوئی بات نہیں شرط لگاتے ہیں کہ ساتھ داڑھی مڈانا پڑے گا تم کہو ایسی ہزار نوکریاں میرے آقا کے چہرے پر قربان کیوں یہاں بیٹھ کر ایشک بے شک کہنا آسان ہے اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ماں کے پیٹ میں ہماری روزی کو لکھ دیا ہے پوری دنیا کی طاقت ایک دانے کو کم نہیں کر سکتی پوری دنیا کی طاقت ایک دانے کو بڑھا نہیں سکتی تین چیزیں اللہ نے ماں کے پیٹ میں لکھ دی روزی کو لکھ دیا زندگی کو لکھ دیا ہماری سادت اور شکاوت کو لکھ دیا اللہ نے پوری دنیا کی طاقت شوہر تڑپ رہا ہے ایڑیاں رگڑ رہا ہے ڈاکٹر پوچھتا ہے گلوکس نکال دیا جائے ایک اور انجیکشن دیا جائے بیگم صاحبہ کہتی ہیں کہ میرے سرطار میرے خامن میرے شوہر کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی چمچ میں دودھ لے آتی ہے میرے شوہر کو یہ شربت پسند تھا یہ دودھ پسند تھا چمچ میں دودھ لے آتی ہے میرا اللہ کہتا ہے ملک الموت میری عزت و جلالت کی قسم دنیا کے دانے پانی سے اس کا نام ختم ہو چکا ہے اس کو پتا نہیں بیگم اس چمچ کے دودھ کو لے جا کر منہ میں رکھتی ہے منہ میں دودھ رہ جاتا ہے حلق میں جانے سے پہلے ملک المود اس کے روح کو قبض کر لیتے ہیں دنیا کی کوئی طاقت تیری ماں تجھے روزی نہیں پہنچا سکتی تیری بیگم چاہتے ہوئے دودھ کا ایک قطرہ تیرے حلق کے نیچے نہیں اتار سکتی مان لے مان لے عزت صحت سلامت ترقی میرے محبوب کے طریقے میں ہے ولی اللہ عزت ولی رسولی ولی مکمنینا ولا کنل منافقید اللہ یاد رہناف میں میرے اللہ نے فرمایا عزت اللہ کے لیے ہے عزت رسول کے لیے ہے اور عزت ان دونوں کو ماننے والوں کے لیے ہے غلط کہاں چلا گیا تو میرے بھائی کہاں چلا گیا میں تجھے کہاں ڈھونڈوں سنیما کی قطار میں شراب کے اڈے میں زنا کے اڈے میں ارے کون تجھے اچک کر لے گیا کیا ہو گیا تجھے کون سے پاگل کتے نے تجھے کاٹ لیا میرے بھائی کیا ہو گیا تجھے کہاں چلا گیا مسلمان مسجدوں میں نظر نہیں آتا قرآن میں نظر نہیں آتا حدیث میں نظر نہیں آتا سیاسی کتوں کے آگے پیچھے زندہ باد آباد پچاس پچاس روپے کے لیے اپنے ایمان کا سودا ہو رہا ہے کڑائی کے اندر زندہ ڈالا جاتا کہتے کہ ایسی سو جانے قربان ماں کو قتل کیا جاتا ایسی سو مائیں قربان اولاد کے ٹکڑے کیے جاتے ایسی سو اولاد قربان اور آج تیرا ایمان ٹکوں میں بھی کرا کہاں ڈھونڈوں مسلمان تجھے نوجوان کہاں تلاش کروں کہاں چلا گیا تو کبھی تو مسجدوں کی زینت تھا کبھی تو قرآن کی رونق تھا کہاں تجھے پکار رہا ہے آجا آجا میرے بھائی آجا میرا اللہ کا کعبہ پکار رہا ہے صفا پکار رہا ہے مروا پکار رہا ہے نبی کا گمبد قزرا پکار رہا ہے نبی کا روزہ پکار رہا ہے آجا آجا بہت دور تو نکل گیا اور جہاں تو جا رہا ہے وہاں سبر کا پیشاب پکانے کا علاوہ کچھ نہیں ملے گا جہنم میں جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں میں جو کہوں گا قیامت میں مجھے جواب دینا پڑے گا بڑی محبت کے ساتھ بڑے دل درد دل کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں میرے بھائی سوائے سوائے اس کے یقین مان یقین مان اگر یہ سور کے زبان آ جائے کتے کی زبان آ جائے تیرے چہرے پر آقا کی سنت نہ ہو تیری زندگی میں آقا کا طریقہ نہ ہو یہ سور کتا تجھے دیکھ کر کہے گا اے رب کائنات تو نے مجھے سور تو ضرور بنایا کتا ضرور بنایا نبی کا غدار تو نہیں بنایا کیوں اسے پوچھ نہیں ہے سور کو حساب و کتاب نہیں ہے ترازو نہیں لگتا اس کے لیے یہ سوروں کی زبان اگر کوئی سمجھ سکے یہ کتے کی بولی اگر کوئی سمجھ سکے یہ کتے تج سے پناہ مانگ رہے ہیں یہ سور تجھ سے پناہ مانگ رہے ہیں تو جس طرف بڑھا رہا ہے قدم میرے رب کی قسم وہ ذلت کا راستہ ہے وہ تباہی کا راستہ ہے وہ بربادی کا راستہ ہے وہ جہنم کے لہو اور پیپ کا راستہ ہے کچھ نہیں ملے گا یہ بلڈنگ دھوکا ہے یہ مال دھوکا ہے یہ امپورٹڈ کار دھوکا ہے پیمن لگے کپڑے زبان پر نام اللہ کا ایسی زندگی پر ہزار بادشاہتیں قربان ہیں اللہ بکر اللہ ان القلوب اللہ کے ذکر میں اللہ کے راستے میں اطمینان ملتا ہے بہت مشکل سے تو بنا ہے تو کسی درخت سے چلتے ہوئے بچے نے پتھر مارا امرود گر گیا آم گر گیا پتے گر گئے ایسا تو نہیں بنا ہے تو بنا ہے حضرت زینب آقا کی صاحبزادی ابو لہب کے بیٹے نے نکاح کیا تھا ہجرت ہوئی کہا آقا کی بیٹی سے تو میرے دھرم کو قبول کر میرے مذہب کو قبول کر کہا کہ جان جا سکتی ہے لیکن میں تیرے دھرم کو قبول نہیں کر سکتی میں تیرے مذہب کو قبول نہیں کر سکتی چھپ چھپا کر اپنے ابا کے پاس حضرت زینب جانا چاہتی تھی کسی طریقے سے اس کمینے نے دیکھ لیا حالت حمل میں تھی تیرے گھر میں ایک عدد بیٹی ہو سوچ کر دیکھ تیری بیٹی پرایوں کے قبضے میں ہو دشمنوں کے چنگل میں ہو کسی نے کتب کر لیا ہو دامن چھڑا کر آ رہی ہو تصور کر کائنات کے سردار کی بیٹی ہے وہ امام الانبیاء کی بیٹی ہے کیا ملتا ہے تجھے میرے آقا کا دل دکھا بعد میں بعد میں میرے بھائی ہاتھ جوڑ کر بیٹھے تھے میں دعوت پہلا تھا آپ کی بیٹی کا دو لگا ہے تیر کو حالت حمل میں اس نے پیٹ پر مارا مدینے سے امام عثمان بیٹی کا انتظار کر رہا ہے بیٹی آئی اس حالت میں کہ سارا جسم لہو لگا بیٹی کو ہاتھوں میں اٹھایا تڑپتی تڑپتی ابو جان ابو جان کہہ کر دم کو توڑ دیا بڑی مشکل سے تو بنا ہے آسان سے نہیں بنا بارش کے خطروں میں تو نہیں آیا زمین سے بے ارادہ تو اگ نہیں گیا کسی درخت سے پتے کی طرح تو نہیں چڑھ گیا میرے آخا کا خون لگا تیرے بندے میں میرے آقا کی بیٹی کی قربانی میرے ابا کا میرے ابا بربادی ہے تین مہینے ہو جاتے تھے تین چاند دیکھ لیتی تھی محبت کے گھر میں چولہا نہیں چلا کرتا آقا فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں گئے کہا کہ بیٹی بھوکا ہوں کچھ دے دے بڑا تلاش کیا تلاشی لی ایک کپڑے میں ایک روٹی کا ٹکڑا باسی روٹی کا ٹکڑا بندھا ہوا تھا پر کہ ابا اس کے علاوہ محمد کی بیٹی کے گھر میں کچھ نہیں بڑی مشکل سے وہ وہ بڑی مشکل سے میرے کیا بگڑتا ہے تو نماز پڑھ لیتا کیا بگڑتا ہے تو چہرے پر داڑھی رکھ لیتا ہے کیا بگڑتا ہے آخا کے طریقے پر چل جاتا ہے کون تجھے امریکہ انعام دے گا کون سا اسرائیل تجھے مڈل دے گا سب والے آخا سینے سے لگانے والے آخا نے روٹی کا ٹکڑا اٹھایا کھانے لگے رونے لگے تو حضرت بی بی فاطمہ زورا رضی اللہ تعالی نے فرمانے لگی ابا بیٹی پر گمان کر رہے ناپاک ٹکڑا دے دیا ہوگا حرام ٹکڑا ابا میں اپنے جان کو قربان کر سکتی ہوں ناپاک ٹکڑا آپ کو نہیں دے سکتی ناجائز روٹی نہیں دے سکتی بیٹی یہ بات نہیں ہے محمد کے رب کی قسم تیرے باپ کے بیٹ پہ ایک لقمہ داخل ہوئے تین دن اور تین رات کا رسا گئے میرے اللہ نے کہا تھا اے آقا آپ چاہے وہ کا پہاڑ سونا بنا کر آپ کے قدموں میں ڈال دیا جائے گا میرے آقا وہ عیش و عشرت کی زندگی گزارتے کہ امریکہ جھک مارتا میرے آقا وہ تاریخ کی زندگی گزارتے کہ دنیا کے عمرہ دیکھتے رہ جاتے کائنات کے قیامت تک کے آنے والے گزارا بادشاہ دیکھتے رہ جاتے آقا نے فرمایا میں پیٹ بھر کر کھاؤں گا تو میری امت کا کیا ہوگا بڑی مشکل سے تو بنا ہے بڑی قربانیوں سے تو بنا ہے نہ میرے آقا کے دل کو نہ دکھا میرے آقا کے دل کو ٹھیس نہ پہنچا مکے میں تھے تو مکے کے کافر راستے میں کاٹا ڈالا کرتے تھے مکے میں تھے شیخ ابھی طالب کے اندر قید کر دیا گیا مکت المکرمہ میں تھے آپ کو شاعر کہا گیا آپ کو جادوگر کہا گیا آپ کو کاہن کہا گیا آپ کو جب حرم محترم کے اندر آپ نماز پڑھ رہے تھے ابو جہل کی پارٹی نے آ کر آپ کے جسم اتھر پر جس کے جسم کے مبارک سے نکلنے والے پسینے کے قطرے پر جنت کی خوشبو قربان ہے ایسے پاکیزہ جس میں تھر پر اون کی اوجھڑی گوبر والی جو ہے حصے کو ڈال دیا گیا نماز کو پڑھا اور حضرت فاطمہ رو رہی تھی اور ابا کے جسم کو صاف کر رہی تھی ابا کیا ملتا ہے آپ کو ستا کر کہا کہ بیٹی برا نہ کہنا شاید ان میں سے کوئی میرا امتی بن جائے گا بڑی مشکل سے تو بنا بڑی مشکل سے تو بنا ہے کیا ملتا ہے تجھے آقا کو تکلیف پہنچا کر آقا کی تکلیف پہنچا کر کیا ملتا ہے تجھے ملک الموت آئے سکرات کی حالت تھی ابا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے گود میں آپ کا سر مبارک تھا آنسو نکل سکتے ہیں نکال لے کوئی عیب کی بات نہیں یہ آنسو کا خطرہ تیرے جسم کے جس حصے پر پڑے گا آج مجھ سے لکھوا لے اس حصے پر میرا رب جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا تجھے سیریل دیکھ کر رونا آتا ہے تجھے ناٹک دیکھ کر رونا آتا ہے تجھے سیاست دانوں کا خون ہوتا ہوا دیکھ کر رونا آتا ہے تجھے ایکسیڈنٹ اور مڈے کا خون دیکھ کر رونا آتا ہے میرے محبوب کے کردار پر تیرے آنکھ سے آنسو نہ نکلے دعا کر کے اللہ ان آنکھوں کا اندھا بنا دے آقا کے اس طریقے کو آقا کی یہ زندگی کو ہے حرما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نا کہ میری ران مبارک میری ران پر میرے محبوب کا سر مبارک تھا دروازے کی کٹکٹانے کی آواز آئی اللہ نے وارننگ دے دی خبردار ذرا سی بے ادبی ہوئی ذرا سی گستاخی ہوئی آپ کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اب آئے تو عائشہ صدیقہ ہماری اما نے فرمایا چلے آپ کون کا ٹائم دیکھتے ہیں نہ وقت دیکھتے ہیں میرے محبوب کو تکلیف دینے آتے ہیں آخا کی عالم میں تھے جب ہوش آیا فرمایا عائشہ کون تھے فرمایا کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے فرمایا عائشہ یہ تو وہ ہے جو آج تک کسی سے اجازت نہیں لی دروازہ نہیں کٹکٹایا نہ قیامت تک اجازت دیں گے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار ہے عائشہ کہ ملک المود بھی اجازت لے کر آ رہا ہے یہاں کی تعظیم کر رہا ادب اکرام کر رہا ہے احترام کر رہا ہے پھر آئے پھر آقا بے ہوشی کے عالم میں تھے پھر چلے گئے تیسری مرتبہ ہوشیار تھے اجازت دے دی کیسے آئے دب کر ادب کے ساتھ اکرام کے ساتھ احترام کے ساتھ پیروں کے پاس بیٹھ گئے الٹے ہاتھ سے آپ کے تلوؤں کو ملنا شروع کیا فرمایا آقا اللہ میرا کہتا ہے کہ آپ کی روح مبارک کو ایسے نکالو جیسے گلاب سے خوشبو نکلتی ہے فرمایا کیا اسی طریقے سے بلال کی روح نکالو گے کیا اسی طریقے سے عمر فاروق کی کیا اسی طریقے سے قیامت تک آنے والی میری امتوں کی آقا نے فرمایا ملک الموت نے کہا نہیں یہ تو آپ کی خصوصیت ہے آپ امام الانبیاء ہیں آقا نے فرمایا کیا ملتا ہے مسلمان تجھے شادی آئی سب کو خوش کیا میرے آقا کی سنت کا جنازہ نکالا ہندو دھیر چمار کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والا تیری ہونے والی بہو کو تیرے بیٹے سے پہلے جا کر ہاتھ لگاتا ہے اس کی ٹھڈی کو پکڑ کر اس کے چہرے کو پکڑ کر اٹھاتا ہے کہ بیٹی بہنا سسٹر آپ ذرا چہرے کا پوز ایسے دیجیے چہرے کا رخ ایسا کیجیے کبھی چہرے کو چھوتا ہے کبھی جسم کو چھوتا ہے حلال ہونے والا شوہر رات میں چھو رہا ہے دیکھ رہا ہے اور یہ حرام الدہر ویڈیو گرافی کرنے والا کیمرہ کشی کرنے والا آ کر اس سے پہلے جسم کو چھو رہا ہے تیری غیرت کو کیا ہو گیا تیری شرم کو کیا ہو گیا تیری حیا کو کیا ہو گیا کہاں گئی تیری شرم کہاں گئی تیری غیرت کہاں گئی تیری حیا آج کے دن کے لیے آقا نے قربانی دی فرمایا کیا سب کے لیے قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے میری امت نہیں نہیں ان کی روح تو بڑی مشکل سے نکالی جائے گی بڑی تکلیف سے نکالی جائے گی مصالح سلاط وسلام نے پوچھا ملک الموت سے روح کیسے نکلتی ہے کہاں سیریل میں کھو گیا تو کہاں دولت میں اندھا ہو گیا کہاں مال میں کھو گیا میرے بھائی یہ تو لمحوں والی زندگی ہے یہ پانی کا بلبلا ہے یہ آیا اور ختم ہو گیا ساڑھے نو سو سال حضرت نو علیہ سلاط وسلام باحیات تھے وفات کے بعد مثال مبارک کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اے نو آپ نے کیسے زندگی کو پایا کہا چھوٹا سا کمرہ ایک دروازے سے داخل ہوا دوسرے سے نکل گیا یہ ساٹھ سال ستر سال شوگر کی بیماری کے ساتھ بی پی کے ساتھ ہارٹ اٹیک کے ساتھ ایکسیڈنٹ کے ساتھ فلیٹ کراش کے ساتھ ٹرین ایکسیڈنٹ کے ساتھ کیا مانا رکھتی ہے کان نہ یوم یارونا لم یل بسو اللہ شی یتن ایک رات یا ایک چاش کے وقت تک کا وقت ہے اس کے لیے اتنی مستیاں اس کے لیے اتنی حرام زادیاں اس کے لیے اتنا نماز کا قتل اس لیے نبی اس کے لیے نبی کا اتنا دل دکانا کیا ملتا ہے آقا نے فرمایا ملک الموت جا کر اللہ سے کہو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو موت کے وقت علیہ السلام نے ملک الموت سے پوچھا کیسے سختی ہوتی ہے موت کہ تو جو باپ چلا گیا وہ آ کر نہیں بتایا کسی کا باپ آ کر بتایا کسی کا دادا آ کر بتایا کسی کی بیگم نے آ کر بتایا یہ تو میرے آقا سے جو سکرات کی تکلیف کو بتا کر امت کو چلے گئے خطرناک تکلیف ہے اس مرحلے سے گزرنا ہے تم کہتے ہو بیٹا بیٹا لڑک گیا سوتا سوتا چلا گیا جب ملے عالم برزخ میں پوچھنا کہ اس جانے میں تجھے دنیا میں کتنی تکلیف ہوئی حدیث جھوٹی نہیں ہو سکتی حدیث جھوٹی نہیں ہو سکتی حضرت مسا علیہ السلام نے فرمایا مرک الموت کیسے تکلیف ہوتی ہے کیا محسوس کرتے ہیں بندے کہا آگ روشن کرو آگ روشن ہوئی کہا اس پر ایک دیگ رکھو ایک پتیلی رکھو رکھا گیا <coughs> چڑیا کو ڈالو ڈھکن بند کر دو نہ اڑنے دو نہ مرنے دو اس چڑیا کو جو تکلیف ہوتی ہے ملک الموت نے کہا میرے رب کی قسم اس سے زیادہ تکلیف روح کے نکلنے میں ہے اللہ ہماری مدد فرمائے اللہ ہمیں کلمے کی موت دے سجدے کی موت نصیب فرمائے اللہ ہمیں شہادت کی موت نصیب فرمائے تلاوت کی موت نصیب فرمائے بڑا مشکل مسئلہ ہے فرمایا آقا نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو موت کے وقت جو سکرات ہوتی ہے اس میں آدھا سے زیادہ حصہ مجھے دے دو میں محمد برداشت کر لوں گا میری امت برداشت بھی کر پائے گی صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ لینے کے لیے تیار نہیں میری اولاد اس درد کو لینے کے لیے تیار نہیں میری عورت میری بیوی اس درد کو لینے کے لیے تیار نہیں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا آقا ہمارے آنے والی موت کے درد کو ایڈوانس میں چودہ سو تیس سال اکتیس سال پہلے لے چکے ہیں کیا ملتا ہے تجھے مسلمان کہاں چلا گیا تو کہاں بھٹک گیا کیوں تو بھکاری بن گیا تیرے عقل کو کیا ہو گیا کس پاگل کتے نے تجھے کاٹ لیا نہ یقیناً تو پاگل ہو چکا ہے مجنون ہو چکا ہے دیوانہ ہو چکا ہے آ اللہ کا کعبہ بلا رہا ہے اللہ کا قرآن بلا رہا ہے آجا امام بخاری بلا رہے ہیں آجا امام ابو حنیفہ بلا رہے ہیں یہ تاہر لوگ ہیں یہ پاکیزہ لوگ ہیں انہوں نے زندگی میں کسی کو دھوکہ نہیں دیا تو تجھے دھوکہ دیں گے انہوں نے زندگی میں کسی کا کھلواڑا نہیں کیا آجا میں تجھے کہتا ہوں ہاتھ جوڑ کر مسلمان تیرے سامنے میں دامن پھیلاتا ہوں مرنا ایک دن ہے قبر میں جانا ہے قیامت کا سامنا کرنا ہے سراج پر چلنا ہے اور سراج جہنم پر قائم کی گئی داڑھی منڈا ہوگا سود کھانے والا ہوگا سنا کہ آج تیری عورتیں سود لینے والی ہو گئی اتنی ہمت اتنی جرت آج کی عورت میں کیا تو نہیں جانتا کہ سود کا کم تر اور ادنا درجے کا آزاد ماں سے چھتیس مرتبہ کپڑے نکال کر زنا کرنے کے بعد ایک کتا ایک کتی کا کتی کے ساتھ جو زنا کرتا ہے بلاکار کرتا ہے اسے پوچھ نہیں ہے کتے کو فکس نہیں اس گلی کی کتی کے ساتھ ملے فارن کی کتی کے ساتھ ملے لیکن اگر ایک مسلمان سود لیتا ہے تو سود کا کم جو شروع درجے کا گنا ہے کم درجے کا گنا ماں زندہ ہو کپڑے نکال کر وہ کام اسے کرے جو بیوی کے ساتھ کرتا ہے اور حدیث علماء بیٹھے ہیں یہ نہیں کہا گیا زندہ اور مردہ ماں اگر ماں مری ہوئی ہو وہ ہتھیار لے وہ کلاڑا لے اور وہ لوہے کا آنا لے جائے قبرستان وہاں قبرستان کے خادم سے پوچھے واچمین سے کہ میری ماں کی قبر کہاں وہ مٹی میں مل چکی تھی وہ بارش میں نشان ختم ہو چکا تھا اس نے بتایا کہ یہ قبر ہے تو اس کو کھودا اس کے کفن کو پھاڑا اور اس کے ساتھ اس نے جو ہے چھتیس مرتبہ سنا کیا سلمان آج تو ماں کا زانی بن گیا نوجوان آج تو ماں کا بلاکار کرنے والا بن گیا کیا ہو گیا تیرے ایمان کو کیا ہو گیا تیری غیرت کو خدا پر ایمان کہاں گیا توکل کہاں گیا مرد کرے تو ماں کے ساتھ کسی نے پوچھا کہ عورت کرے تو عورت کرے تو بیٹے کے ساتھ بلاکار وہ بیٹے کو بلا کر زنا کروائے گی بیٹا زندہ ہو تو زندہ بیٹے کے ساتھ بیٹا مرا ہوا ہو تو یہ بڈی ماں لٹھا ٹیکتے ہوئے چشمہ ڈال کر قبرستان جائے گی اور بیٹے کے قبر کو کھود کر بیٹے سے زنا چھتیس پر تباہ کروائے گی میرا میرے باپ کا قول نہیں دیوبند کا فتوا نہیں بریلی کا فتوا نہیں احمد رضا خان کا ابو العلا مودودی کا نظام الدین مرکز کا میرے رب کے قسم اگر یہ دنیا کے کسی مکتب فکر کا فتوا ہوتا میں جوتے کی نوک پر ٹھوک مار ٹھوکر مار کر اس فتوے کو ٹکرا دیتا جائیے جناب کیا کوئی بیٹا ماں کا بلاکار کرے گا کیا کوئی ماں اپنے بیٹے سے منہ کالا کرے گی میں کیا کروں میں مجبور ہوں کہ کائنات کے سردار امام الانبیاء سید الان سید الجنس جناب محمد رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی سود لیتا ہے تو ادنا درجہ ماں کے ساتھ چھتیس مرتبہ دینا کرنے اور آپ کی بات کو جو ٹکرائے گا بھیڑ کی اولاد چمار کی اولاد کافر کی اولاد ہو جائے گا آپ کی بات کو جو ٹکرائے گا ایمان اس کا خارج ہو جائے گا آپ کی بات کو جو ٹکرائے گا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا سلمان بہت دور چلا گیا تو دیکھ وقت ہے وقت ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے آجا آجا میرے محبوب کے طریقے میں نجات ہے آجا میرے محبوب کے طریقے میں سلامتی ہے آجا میرے محبوب کے طریقے میں صحت ہے آفیت ہے تو دنیا والے دھوکہ دے رہے ہیں یہ چمکتی بلڈنگ یہ چمکتی فراٹی لیتی ہوئی کاریں یہ عمارتیں یہ برج دبئی یہ مکہ ٹور یہ تجھے دھوکہ دے رہے ہیں نبی کے جھوپڑے میں راحت ہے جا حضرت فاطمہ کی چکی میں مزہ ہے جا میرا اللہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ ابھی حضرت حسین چھوٹے تھے جھولے میں ڈال کر اس جھولے کی ایک رسی کو پاؤں کے کنگوٹے پر باندھ لیتی تھی اور ایک ہاتھ میں قرآن ہوتا اور الٹے ہاتھ میں چکی پیسا کرتی تھی پاؤں سے جھولا جھلاتی سیدھے ہاتھ میں قرآن اور ڈاوے ہاتھ میں چکی اور اس کے بعد جب حضرت بلال تحجد کی آزان دیتے آنکھوں سے آنسو کاٹ کر کہتی اے اللہ تو نے رات کو اتنا چھوٹا کر دیا کہ ابھی کلام پاک کی لذت نہیں ملی آجا تیری بیٹی کو حضرت فاطمہ کے طریقے پر چلا آجا تیرے بیٹے کو حضرت سلمان فارسی حضرت عمر فاروق کے طریقے پر چلا یہ دنیا کا ظاہری حسن دھوکہ ہے حضرت بلال آئے تھے حبشہ سے کیسے تھے کالے تھے کلوٹے تھے کیسے تھے بس شکل تھے لیکن ان پر کعبہ اللہ کا قربان تھا ایک مرتبہ آقا نے فرمایا بلال آج کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر تم اذان دینا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کعبے کی چھت پر کڑے ہو کر آزان دیے آقا کے حکم کو کیسے ٹال سکتے تھے تو کہاں نے لکھا بلا وجہ کعبے کی چھت پر چڑھنا مکرو ہے صاف کرنا ہے کوئی تعمیری کام ہے کوئی عذر ہے کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے کعبے کی چھت پر بلا وجہ نہیں جا سکتے آقا نے فرمایا کہ بلال کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دو آقا کا حکم تھا اذان دی گئی نماز ہوئی اقامت ہوئی نماز ہوئی صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ نے عجیب و غریب حکم فرمایا حضرت بلال ہمیشہ میزنا وہ مینارہ کہ جہاں آپ اذان دیا کرتے تھے وہاں دیتے آج آپ نے کعبے کی چھت پر کھڑے ہونے کا حکم دیا فرمایا میں نے بلال کو کعبے کی چھت پر اس لیے کھڑا کیا کوئی ان کے چہرے سے دھوکہ نہ کھائے کوئی ان کے خاندان سے دھوکہ نہ کھائے کوئی ان کے قبیلے سے دھوکہ نہ کھائے کوئی ان کے غلام ہونے سے دھوکہ نہ کھائے قیامت تک کے آنے والا مسلمان اس عمل سے جان لے کہ بلال پر کعبہ سو مرتبہ قربان ہے بلال کے پیروں تلے کعبہ آ گیا آقا کو مان لیا کعبہ آپ کا ماننے والا ہو گیا ایک مرتبہ سفر میں گئے تھکے ہوئے تھے الارم نہیں تھا موبائل نہیں تھا سب سو گئے سب سو گئے اب جبریل امین آ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ ساتھ تحجد کا وقت ہو رہا ہے دیکھ رہے ہیں ٹل رہا ہے دیکھ رہے ہیں فجر کا وقت آخا پریشان ہیں جبریل امین کے آنے سے کہا جبرائیل کیا بات ہے اس وقت کیسے آنا ہوا کوئی اللہ کا پیغام لے کر آئے کوئی وہی لے کر آئے فرمایا کہ آقا تحجد کا وقت ہو چکا ہے اذان کا وقت ہو چکا ہے تو جگہ میں جگہ ہوں نے فرمایا کہا کہ اللہ کہتا ہے کہ جب تک حضرت بلال نہیں جگیں گے صبح صادق نہیں ہوگی چہرہ سیاہ کالا کلوٹا پھر غریب غلام اس غلامی پر دنیا کی عمارت قربان تھی اس غلامی پر اللہ کا کعبہ قربان تھا یہ فلم میں کام کرنے والے کاسمیٹک لگا کر ہجڑے یہ زانی یہ بدکار تیری عورتوں کو تباہ کر کے رکھ دیں گے برباد کر کے رکھ دیں گے تیری دولت کو دیمک کی طرح چاٹ کر رکھ دیں گے آجا آجا لوٹ کر آجا بہت دور تو چلا گیا اور ایک سجدہ کر لے اللہ تو سے راضی ہو جائے گا ایک مرتبہ اللہ کو منا لے میرا اللہ راضی ہو جائے گا ایک مرتبہ میرے اللہ کے حضور توبہ کر لے پچھتانے کی کوئی ضرورت نہیں مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں میرے آقا کے طریقے کو لگا لے دنیا اور آخرت کامیاب ہو جائے گی ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت سعید العبو بکر صدیق بڑے یار تھے بڑے دوست تھے دوست ہو تو ایسے ہوں دوست یار ہو تو ایسے بازار میں گئے اتفاق کی بات کہ دونوں کا ارادہ مچھلی خریدنے کا اب بازار میں مچھلی تلاش کی اپنی حیثیت کے مطابق اتنی رقم کی مچھلی پورے بازار میں نہیں دونوں ٹکرائے کا صدیق السلام علیکم وعلیکم السلام کیا بات ہے اب انہوں نے کہا مچھلی خریدنے کہا کیا بات کہا یہ پھر دونوں نے کہا ہمارے رقم میں مچھلی نہیں ملتی کہا اس کا آسان حل یہ ہے کہ ہم مچھلی ساری خرید لیں گے اور اسے آدھی آدھی کریں گے مچھلی کو آدھی آدھی رقم دے کر ایک مچھلی کو خرید لیا اب ان میں ایسار تھا ہم ہوتے تو کہتے کہ دم کا حصہ تو لے لے تو تباہ ہو جا برباد ہو جا تیرے گھر کو آگ لگا میرے گھر میں روشنی آ جائے خود غرض ہے ہم ڈاکہ ڈالتے ہیں دوسروں کے جیب پر دوسروں کے خون پر یہ ملاوٹ کرنے والے کیا کرتے ہیں دوسروں کی زندگیوں سے کھیلتے ہیں نقلی انجیکشن بنانے والے نقلی دوائیاں بنانے والے دوسروں کی زندگیوں سے کھیلتے ہیں اب دونوں لڑنے لگے آپ اگلا حصہ لیجئے حضرت ابو بکر فرماتے ہیں آپ لیجئے حضرت عمر فرماتے ہیں آپ لیجئے کہا کہ چلو ہم جو ہے جائیں گے آقا کے پاس آقا جیسے فیصلہ فرمائیں گے ایسے منظور ہے آخا نے مچھلی کو صاف کیا اس کے ٹکڑے کیے اور ان کو مکس کیا کچھ پیچھے کے کچھ سامنے کے اور دونوں حصے برابر سرابر تقسیم کر دیے نماز کا وقت تھا عشاء کا یا مغرب کا اپنے اپنے گھروں میں حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق نے ان مچھلیوں کو پہنچا دیا کہا کہ تیار رکھنا نماز پڑھ کر آ کر ہم مچھلی کھائیں گے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھ کر گئے حضرت عمر فاروق نماز پڑھ کر گئے دسترخوان بچھا مچھلی آنے کا نام نہیں ہے وہاں دسترخوان بچھا مچھلی آنے کا نام نہیں ہے پندرہ منٹ آدھا گھنٹہ کہا کیا بات ہے بیگم فرمایا کہ ماجرا بڑا عجیب ہے کہ کھولتی ہوئی کڑائی کے اندر گرم توے پر مچھلی رکھی گئی نہ بھون رہی ہے نہ تل رہی ہے کہا بڑی عجیب ہے اب یہ نکلے کہ آخا کے پاس جائیں وہاں سے حضرت عمر فاروق نکلے دونوں ٹکرا السلام علیکم وعلیکم السلام کیا بات ہے اب وہی ماجرا انہوں نے سنایا وہی ماجرا انہوں نے سنایا کہا کہ جائیں ہم آخا سے پوچھیں کہ بات کیا ہے آخا کے پاس گئے پروایا صدیق و فاروق میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم اسرافیل سور بھی پھونک دیں گے یہ مچھلی تمہارے چولہے پر نہیں پک سکتی اس لیے کہ اس پر محمد کا ہاتھ لگ چکا ہے آخا کا ہاتھ لگنے پر دنیا کی آگ نہیں چھو سکتی میرے نوجوان اللہ رسول کا واسطہ دے کر کہتا ہو جس جسم میں آقا کی سنت آئے اسے جہنم کا عذاب چھو سکتا ہے اسے خبر کا عذاب چھو سکتا ہے آ جا کر لے یا یو الدین آ منو تو لندہ ہی توبت نسوہا آ توبہ کر لے توبہ کر لے حدیث میں آتا ہے تیرے میرے گناہ کی وجہ سے زمین تڑپ کر اللہ سے کہتی ہے اے اللہ مجھے حکم دے میں زلزلہ بپا کر کر اس کو میں اپنے اندر لے لوں سمندر کہتا ہے اے رب کائنات میں سونامی بپا کر کر اس کو تباہ برباد کر دوں میرا اللہ اتنا رحیم ہے کریم ہے توبہ کر لے میرے بھائی ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں توبہ کر لے میرا اللہ زمین کو پوچھتا ہے سمندر کو پوچھتا ہے اے سمندر تم نے اس کو پالا ہے پرورش کیا تم نے اس کو پیدا کیا تمہیں کیا فکر پیدا میں نے کیا پالا میں نے عذاب تم دینا چاہتے ہو اے سمندر تم گواہ رہنا اے زمین گواہ رہنا ملک الموت فرشتہ اس کے پاس آنے تک میں مڑ مڑ کر دیکھوں گا کہ کاش آج توبہ کر لے گا کل توبہ کر لے میرا رب دیکھ رہا ہے میرے بھائی توبہ کر لے توبہ کر لے آج سے نماز نہیں چھوڑیں گے نہ کوئی جو نماز چھوڑنے والا ہے ہاتھ اٹھائے جو نماز پڑھنے والا ہے وہ ہاتھ اٹھائے اللہ تو لاج رکھ لے مولا تیرے گھر میں ہم جو ہے قسم کھاتے ہیں کہ جان چلی جائے گی نماز نہیں چھوڑیں گے فقہ نے کتابوں میں لکھا ہے کہ عورت کی ڈلیوری ہو رہی ہو عورت کی زچکی ہو رہی ہو بچہ پیدا ہو رہا ہو نماز قضا ہو رہی ہو تو کہا نے کتابوں میں لکھا ہے نماز کو قضا نہیں کر سکتی کھڈا کھودے گی اور وہاں بچہ پیدا کرتے کرتے اشارے سے نماز پڑھے گی میدان جنگ میں نماز معاف نہیں ہے عورت کے بچہ پیدا کرتے ہوئے نماز معاف نہیں ہے میرے بھائی تجھ سے نماز معاف ہو جائے گی داڑیاں رکھ لینا مرت قیامت میں آقا کے دربار میں جائے گا شفاق کا پروانہ لینے حوض کوسر کا پانی لینے تو آقا کہیں گے وقال الرسول یا یا ان قوم کی تقز و حاضل قرآن جب تک رہا یہود و نصارہ کا بش کا ٹونی بلیر کا یہود و نصارہ کا عیسائیوں کا چہرہ بناتا رہا آج میرے پاس حوض کوثر کی بھی مانگ رہا ہے آپ فرمائیں گے سوہ کم لکم سوہ کم لکم چلو نکل جاؤ میرے آقا نکال دیں گے کون تجھے ایک قطرہ پانی دے گا جہنم کا لہو جہنم کا پیپ دنیا کے کسی کونے کے اندر لٹکا دیا جائے گا سات زمین سات آسمان جل کر خاص ہو جائیں گے آ تجھے جنت کی حور تجھے بلا رہی ہے جنت کے غلبان تیرا انتظار کر رہے ہیں حضرت بلال تیرے انتظار میں بیٹھے ہیں حضرت عثمان تیرے انتظار میں بیٹھی ہیں بیٹھے ہیں اما عائشہ ہماری اما اما, اما خطیجہ حضرت بی بی فاطمہ ہماری بہن تیرا انتظار کر رہی ہیں تو کیوں دنیا کا کتا بنا ہوا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے اے اللہ ہمیں سنتوں پر ہمیں جینے مرنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے ہمیں ایمان پر چلا اے اللہ ایمان پر ہمارا خاطبہ فرما اے اللہ جو حضرات نے جلسے کا انتظام کیا اور موقع فراہم کیے اور جو حضرات یہاں پر شریک رہے اے اللہ دنیا اور آخرت کی انہیں بھلا یا نصیب فرما الحمد للہ رب العالمین وسلاۃ وسلام علیہ سید المرسلین وعلى آله وصحبه اجمعین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اللهم انا نسالك ما سال به عبدك ونبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم من الخير ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم من الشر وانت المستعان علیک البلاء ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد لله رب العالمین ایک ضروری اعلان ہے ہمارے جو بیانات بیرونی ہوتے ہیں اور مسجد میں ہوتے ہیں ان کی سی ڈی برائے فروخت ہے ان کو لے جا کر گھر میں بجائیے گا خدا جانے کون سی بات سے گھر والوں کی اصلاح ہو جائے اور کون سی وہ بات ہوگی جس کی وجہ سے زندگی کے اندر تبدیلی آ جائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک نو بجے نظمے میں حضرت کا بیان ہوگا اس کہاں حضرت اپنی کو مسلم بورڈنگ سے دس بجے دینے کی کوشش کر رہے گیارہ بجے گیارہ بجے اور اسی طریقے سے ستائیس اٹھائیس فبرواری کو آگرہ کے اندر حیدر نگر میں حضرت کا حضرت کا بیان ہوگا لیے تمام حضرات ستائیس اٹھائیس کو آجرا میں میں اصل سے شروع ہوگا کل کل فجر فجر بعد بعد کون سی مسجد مسلم مسلم بلڈنگ اور کل فجر بعد وجربات کی کوشش کریں اور مسافہ کے لیے کوشش نہ کریں دیکھیے کوئی بھی مسافے کی کوشش نہ کریں دیکھیے مسافہ کرنا دیں لیکن کسی کو